اسلامی فتوحات کی اصلی وجہ آئندہ بحث کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے یہاں ایک اور مسئلے کو صاف کر دینا ضروری ہے اس کتاب میں بار بار بیان کیا گیا ہے اور آئندہ بھی اس حقیقت کا جگہ جگہ ذکر آئے گا کہ اسلامی شریعت میں ملک گیری کی غرض سے تلوار اٹھانا قطن حرام ہے اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ فعل حرام ہے تو آخر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ان حملوں کی کیا توجہ کی جائے گی جو انہوں نے عراق شام ایران ارمینیا مصر اور شمالی افریقہ وغیرہ ممالک پر کیے یہ اعتراض مخالفین اسلام نے بڑی شد و مت کے ساتھ پیش کیا ہے اور مسلمان مورخین اور مصنفین نے اس کے نہایت مفصل جوابات بھی دیے ہیں لیکن اس پر کسی نے غور نہیں کیا کہ اس معاملے میں اسلام اور غیر مسلموں کے نقطہ نظر میں شدید اختلاف ہے اسی لیے جن لوگوں نے غیر مسلموں کے نقطہ نظر کی رعایت کر کے جواب دیا ہے انہوں نے اسلام کی غلط ترجمانی کی ہے اور جنہوں نے اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر جواب دیا ہے وہ مزید شکوک پیدا کر بیٹھے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام حکومت کے معاملے میں قومی اور اجنبی کی کوئی تمیز نہیں کرتا بلکہ عدل اور ظلم کو وجہ امتیاز قرار دیتا ہے اگر ایک ملک کی حکومت خود اس کے اپنے باشندوں کے ہاتھ میں ہو لیکن اس کے حکمران بدکار ظالم نفس پرست اور نافدا ترس ہوں تو اسلام کی نگاہ میں وہ اسی قدر نفرت کے قابل ہیں جس قدر ایک اجنبی حکومت کے ایسے ہی بد کردار عمال ہو سکتے ہیں اس کے برخلاف اگر ایک اجمی عرب پر حکومت کرتا ہے اور تمام امور میں انصاف امانت دیانت اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتا ہے مظلوموں کی داد رسی کرتا ہے حق والوں کے حق دلواتا ہے نخوت اور تکبر کا اظہار نہیں کرتا نفس پروری اور غرض پرستی سے احتراز کرتا ہے اور ریت کی اصلاح حال کے سوا کسی ذاتی غرض کے لیے اپنی قوتوں کو استعمال نہیں کرتا تو اسلام کے نزدیک عرب کے لیے وہ اجمی اس عربی حکمران سے بہتر ہے جو انصفات سے آری ہو یہ خیال کہ ظالم عرب عربوں کے لیے عادل عجمی سے بہتر ہے اور ترک خواہ کتنا ہی نیک اور صالح ہو مگر صرف اس لیے کہ وہ ترک ہے عراقی اسے قبول نہیں کر سکتے ایک ایسا خیال ہے جسے اسلام اصلاً غلط اور قلیتاً باطل سمجھتا ہے اس معاملے کو وہ قومیت اور وطنیت کی نظر سے نہیں بلکہ خالص انسانیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ صالح انسان بہرحال غیر صالح کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے اور انسانی خوبیوں میں اپنے اور پرائے وطنی اور اجنبی ہندی اور عراقی زنگی اور فرنگی کالے اور گورے کی تمیز کو دخل دینا اندھا تعصب ہے اسلام کے اس عقیدے کے مطابق حکومت کی اچھائی کا معیار نہ اس کا قومی اور خود اختیاری ہوتا ہے اور نہ اس کی برائی کا معیار اجنبی یا غیر خود اختیاری ہونا اصل سوال صرف یہ ہے کہ حکومت کا نظام عادلانہ اور حق پرستانہ ہے یا نہیں اگر پہلی صورت ہے تو اسلام اس کو مٹانے کی کوشش تو درکنار ایسے ارادے کو بھی گناہ اور ظلم عظیم سمجھتا ہے لیکن دوسری صورت میں وہ ایک ظالمانہ نظام حکومت کو مٹا کر ایک سچا عادلانہ نظام حکومت قائم کرنا اولین فرض قرار دیتا ہے قومی اور اجنبی کے سوال سے اس نے نفین یا اسباتن کوئی تعرض نہیں کیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اس کے نزدیک حکومت کے اچھے یا برے ہونے کے سوال پر اس کے قومی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے یہ دوسری بات ہے کہ غیر قومی حکومت عموماً ظالم اور جابر ہوتی ہے کیونکہ ایک قوم دوسری قوم پر حکومت قائم ہی اس لیے کرتی ہے کہ اسے غلام بنا کر اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرے اور اس کے برعکس قومی حکومت میں اصلاح پذیری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے یہ ضروری نہیں ہے کہ قومی حکومت ہر حال میں بہتر ہو اور غیر قومی حکومت کسی حال میں عادل نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ایک قوم پر خود اس کے اپنے سرکش افراد شیطان کی طرح مسلط ہو جائیں اور اسے اپنی شخصی اغراض کا غلام بنا کر تباہ و برباد کر دیں اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک قوم کو غیر قوم کے نیک نفس اور بے غرض مسلحین ظلم و استبداد کے پنجے سے رہائی دلائیں اور اس کے لیے مادی اور اخلاقی ترقی کی راہیں کھول دیں بس حکومت کی خوبی کا اصلی معیار اس کا عادل اور صالح ہونا ہے اور اس کی برائی کا اصلی معیار غیر عادل اور غیر صالح ہونا اس سے یہ مطلب نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اسلام قومی حکومت کا دشمن ہے وہ ہر قوم کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنے احوال کی اصلاح خود کرے مگر جب کسی قوم کے اعمال بگڑ جائیں اس کی اخلاقی حالت خراب ہو جائے اور وہ اپنے شریر اور مفسد لوگوں کی پیروی اور اطاعت اختیار کر کے ذلت اور مسکنت کی پستیوں میں گر جائے تو اسلام کے نزدیک اس قوم کو حکومت خود اختیاری کا حق باقی نہیں رہتا اور دوسرے لوگوں کو جو اس کے مقابلے میں مسلح ہوں اس پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے قرآن حکیم میں نافرمان اور بدکار قوموں کو جگہ جگہ یہ دھمکی دی گئی ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اگر تم حق سے منہ پھیرو تو اللہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو کھڑا کرے گا اور وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے سورہ توبہ ترجمہ اگر تم راہ الہی میں جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک مصائب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے سورہ نساء ترجمہ لوگوں اگر خدا چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لے آئے اس معنی کی آیات قرآن میں بکثرت آئی ہیں اور ان سب کا منشا یہ ہے کہ حکومت اور بادشاہی کا حق صلاحیت کے ساتھ مشروط ہے جو قوم صلاحیت کھو دیتی ہے وہ اس حق کو بھی کھو دیتی ہے اور جو صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے وہ اس حق کو بھی حاصل کر لیتی ہے اس صلاحیت کو محض قوت اور طاقت کا ہم معنی نہ سمجھو یہ جوہر خاص ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو یہ خدا کی بندگی کرتے ہیں برے اعمال سے رکتے ہیں اچھے اعمال کا حکم دیتے ہیں اور ہر عمل خیر کے انجام دینے پر مستعد رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے اعمال کا پورا پورا حساب دینا پڑے گا یہ سالے لوگ کسی ایک قوم یا ایک ملک کی جائیداد نہیں ہیں بلکہ تمام نوع بشری اور کائنات انسانی کی مشترک جائیداد ہیں آدم کی ساری اولاد کو ان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے اور اگر وہ اپنی خدمات کو بلا ضرورت کسی محدود جماعت یا رقبے کے لیے مخصوص کر دیں تو یقیناً یہ انسانیت پر ان کا ظلم ہوگا اسلام نے ان کے لیے رنگ یا نسل یا جغرافیائی تقسیم کے قبیل سے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے بلکہ بلا قید تمام روئے زمین کے لیے ان کی قابلیتوں کے فوائد کو عام کر دیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ انبیاء ترجمہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے یہ حکومت اور سلطنت کے متعلق اسلامی تعلیم کی اصلی روح ہے اس کو سمجھ لینے کے بعد صحابہ کرام کے ان فاتحانہ اقدامات کی علت بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے جن سے انہوں نے قیصر و کسرا کی بادشاہی کے تخت الٹ دیے اور باطل کی فرما روائی کے سارے تلسم کو درہم برہم کر دیا انہوں نے اپنے ملک کی اصلاح سے فارغ ہو کر جب باہر کی دنیا پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ تمام ہمسایہ ممالک پر ظالم بادشاہ اور جابر عمرہ مسلط ہیں قوت والوں نے کمزوروں کو غلام بنا لیا ہے دولت والوں نے غریبوں کو خرید رکھا ہے انسان انسان کا خدا بن گیا ہے عدل انصاف قانون کوئی چیز نہیں ہے بادشاہوں اور حاکموں کی چشموں ابرو کے اشارے پر لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں عزتیں لٹتی ہیں گھر برباد ہوتے ہیں اور قوموں کی قسمتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں غریب محنتی لوگ اپنا خون پانی ایک کر کے جو دولت کماتے ہیں وہ طرح طرح کی زیادتیوں سے لوٹی جاتی ہے اور عمرہ کی عیش پسندیوں میں اڑا دی جاتی ہے حاکم لوگ خود پرلے درجے کے سیاہ کار بدعمل اور حوث پرست ہیں اس لیے ریت بھی ہر قسم کی معصیتوں میں مبتلا ہے شراب زنا اور جوئے کی عام اجازت ہے رشوت اور خیانت کا بازار گرم ہے نفس کی شرارتوں نے اخلاق اور انسانیت کی تمام قیود کو توڑ دیا ہے بہیمی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی قید سے آشنا نہیں رہا اور اس کے اخلاق کی گراوٹ اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ اگر تمدن کی اوپری شان و شوکت کے پردے اٹھا کر اسے دیکھا جائے تو حیوانوں کو بھی اس کی حیوانیت پر شرم آنے لگے ایران روم اور مصر وغیرہ ممالک اس وقت سیاسی اخلاقی اور مذہبی حیثیت سے جس پستی کی حالت میں تھے اس کے ذکر سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں حرام کاری میں باپ بیٹی اور بھائی بہن تک کی تمیز نہ تھی مذہبی پیشوا تک بدترین اخلاقی جرائم کے ارتکاب کرتے تھے ایران میں مزدوقی مذہب نے سوسائٹی کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا تھا روم میں عمرہ اور قیاسرہ کی نفس پرستیوں نے اخلاقی تنزل انتہا کو پہنچا دیا تھا مصر اور افریقہ کو رومیوں کی غلامی نے بدترین خسائل کا مجموعہ بنا دیا تھا خود عرب سے متصل شام اور عراق میں ان دونوں سلطنتوں کے اثرات نے مفاسد اخلاقی کا ایک طوفان برپا کر رکھا تھا ان حالات کی تفصیل کے لیے میں اسلامی تاریخوں کی بجائے سر جان میلکم اور ایڈورڈ گبن وغیرہ یورپین محققین کی تصانیف پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں لیکی کی ہسٹری آف یورپین مارکس اور خصوصیت کے ساتھ اس عہد کے رومیوں کی اخلاقی حالت ظاہر کرتی ہے انسانی برادری کو اس ذلیل حالت میں مبتلا دیکھ کر صالحین کی وہ سرفروش جماعت اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو گئی پہلے اس نے واضح تذکیر سے کام لیا اور کسرا عجم قیسر روم اور مقوقہ سے مصر کو دعوت دی کہ اسلام کے قانون عدل اور حق پرستی کو اختیار کریں جب انہوں نے اس دعوت کو رد کر دیا تو پھر مطالبہ کیا کہ حکومت اور فرما روائی کی مسنت کو ان لوگوں کے لیے خالی کر دیں جو اس کے اہل ہیں مگر جب اس مطالبے کو بھی رد کر دیا گیا اور اس کے جواب میں تلوار پیش کی گئی تو مٹھی بھر انسانوں کی اس بے سر و سمان جماعت نے اٹھ کر بیک وقت دو عظیم و شان سلطنتوں کے تختے الٹ دیے اور سرحد ہندوستان سے لے کر شمالی افریقہ تک جو لوگ ان کے ظلم سے پامال ہو رہے تھے ان سب کو یکلخت آزاد کر دیا تمہیں اختیار ہے کہ ان کے اس فعل کو جہانگیری سے تعبیر کرو یا زیادتی اور تعدی قرار دو مگر تاریخ کے اس بیان کو تم نہیں جھٹلا سکتے کہ ان کی حکومت نے ان قوموں کو اس پستی سے نکالا جس میں وہ گری ہوئی تھیں انہیں مادی اخلاقی اور روحانی ترقی کی معراج پر پہنچایا اور جو ملک تہذیب اور تمدن کے لیے بالکل بنجر ہو گئے تھے ان میں نئے سرے سے نمو اور رویدگی کی وہ قوتیں پیدا کیں کہ آج تک عالم انسانی میں ان کے گلزار کی مہک باقی ہے قوم پرستی کا مذہب تو شاید یہی فیصلہ کرے کہ ایران اور روم چاہے مٹ جاتے مگر عرب کو ان پر حملہ کرنے کا حق نہیں تھا لیکن صداقت کا مذہب یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس طرح انسانیت کی سب سے بڑی خدمت انجام دی اور درحقیقت یہ دنیا کی بدقسمتی تھی کہ اس کا ایک بڑا حصہ اس جماعت کی خدمت سے محروم رہ گیا جس سے زیادہ صالح جماعت سورج کی آنکھ نے زمین کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی